اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ ان کو انعام دے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رسک